امن و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاس امن و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاس باد بہبود و پاغت ہے شریعت کا نفاس باد بہبود و پاغت ہے شریعت کا نفاس امن و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاس باد بہبود و پاگت ہے شریعت کا نفاس انتشارو اب طریقے بے پنا طوفان میں انتشارو اب طریقے بے پنا طوفان میں اب طریقے بے پنا طوفان میں ایک سکون ہے ایک تمانت ہے شریعت کا نفاد ایک سکون ہے ایک تمانت ہے شریعت کا نفاد ہم ضمانت ہے شریعت کا نفاد یہ ترا میں باہمی کا ہے پیا میں دل پذیر یہ ترا میں باہمی کا ہے دل پذیر احترام ترام بام کا ہے پیام دل پذیر نیک جذبوں کی روایت ہے شریعت کا نفاذ نیک جذبوں کی روایت ہے شریعت کا نفاذ امن و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ امر بل کا پرچم ہے اس کا امتیاز امر بل کا پرچم ہے اس کا امتیاز امتیاز امر بل معروف کا پرچم ہے اس کا امتیاز خیر خوبی کی نہایت ہے شریعت کا نپاس خیر خوبی کی نہایت ہے شریعت کا و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نپاس یہ سکھاتا ہے ہر ایک تقریب کاری سے گریز یہ سکھاتا ہے ہر ایک تقریب کاری سے گریز گریز یہ سکھاتا ہے ہر تقریب کاری سے گریز حسن برکت اور راحت ہے شریعت کا نفاذ حسن برکت اور راحت ہے شریعت کا و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ آدمیت کان کی اے تبارو اے تمہ آدمیت کان کی تارو اے تماد آدمیت کا نقیب او جی انصاف و عدالت ہے شریعت کا پاس او انصاف و عدالت ہے شریعت کا ناس رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا پاس جس سے ہوتی ہے محتر نیکیوں کی کونپنے جس سے ہوتی ہے محتر نیکیوں کی کونپنے جس سے ہوتی ہے محتر نیکیوں کی کونپنے وہ بہارا برساد ہے شریعت کا نفاس وہ بہارا برساد ہے شریعت کا امن و رحمت کی زمانت ہے شریعت کا نفاس ہو کھلا دعوا مسلمانی کا ہے اس کے بغیر مسلمانی کا ہے اس کے بغیر کھلا دعویٰ مسلمانی کا ہے اس کے بغیر پال کے کل کی اطار ہے شریعت کا نفاذ پال کے کل کی اطار ہے شریعت کا نفاذ ہم کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ دور خوش خوشحالی کس کے دم سے ہوتی ہے نمود دور خوشحالی کس کے دم سے ہوتی ہے نمود دور خوشحالی کس کے دم سے ہوتی ہے نمود پر ہتے جا کی نظارت ہے شریعت کا نپات پر ہتے جا کی نظارت ہے شریعت کا نبات رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نپات اس سے ہی آتا ہے انسانی تمدن پر نکھار اس سے ہی آتا ہے انسانی تمدن پر نکار اس سے ہی آتا ہے انسانی تمدن پر نکار حسن تہذیب و ثقافت ہے شریعت کا نفات حسن تہذیب و ثقافت ہے شریعت کا نفات کی ضمانت ہے شریعت کا نفات اس کا مقصد حق کو پہنچانا ہر ایک حقدار تک اس کا مقصد حق کو پہنچانا ہر ایک حق حقدار تک اس کا مقصد حق کو پہنچانا ہر ایک حقدار تک جلوہ پاس امانت ہے شریعت کا پات جلوہ پاس امانت ہے شریعت کا امن رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا پات بے قصو مظلوم کا ہم درد غم خار بھی بے قصو مظلوم کا ہم درد غم خار بھی بھی بے کسو مظلوم کا درد بھی ہم خار بھی بے سہاروں کی حمایت ہے شریعت کا نفاذ بے سہاروں کی حمایت ہے شریعت کا نفاذ ہم رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ زندگی پاتا ہے اس سے چشمے پاک وجود زندگی پاتا ہے اس سے چشمے پاکو وجود زندگی پاتا ہے اس سے چشم کو وجود پاتا ہے اپنا سنسبت ہے شریعت کا نفاذ ہے اپنا سنسبت ہے شریعت کا نفاذ ہم رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ ہے یہ طرز بہتری افراد کی اصلاح کا ہے یہ طرز بہتری افراد کی اصلاح کا ہے یہ طرز بہتری افراد کی اصلاح کا نظم تعمیر جماعت ہے شریعت کا نفاذ نظم تعمیر جماعت ہے شریعت کا نفاذ امن رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ بار بار ہوتا ہے تو عید کے اقرار سے بار بار ہوتا ہے تو عید کے اقرار سے بار بار ہوتا ہے تو عید کے اقرار سے کشت پیغام میری سالت ہے شریعت کا نفاذ کشت پیغام میری سالت ہے شریعت کا نپاس امر کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ یہ الہ العالمی کا بے مثل قانون ہے یہ الہ العالمی کا بے مثل قانون ہے یہ الہ العالمی کا بے مثل قانون ہے کفر و باطل سے بغاوت ہے شریعت کا نفاذ کفر و باطل سے بغاوت ہے شریعت کا نفاذ امن و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ ہر مسافر کے لیے بے خٹ کے منزل کا سفر ہر مسافر کے لیے بے خٹ کے منزل کا سفر ہر مسافر کے لیے بے کٹ کے منزل کا سفر راہ گزاروں کی حفاظت ہے شریعت کا نفاذ راہ گزاروں کی حفاظت ہے شریعت کا نفاذ امن رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ یہ اصلا تو زکاتو والحدود یہ قیام زکاتو والحدود یہ قیام کی اشاعت ہے شریعت کا دی کی اشاعت ہے شریعت کا نفاس رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نپاس چار دیواری کا چادر کا تحفظ لا کلام چار دیواری کا چادر کا تحفظ لا کلام چار دیواری کا چادر کا تحفظ لا کلام اور یتیموں کی کپالت ہے شریعت کا نفاذ اور یتیموں کی کپالت ہے شریعت کا نفاذ امن و رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ اس کے زیر سایہ حاصل امن پرور کو شباب اس کے زیر حاصل امن پرور کو شباب اس کے زیر سایہ حاصل امن پرور کو شباب شر پسندوں کی ہلاکت ہے شریعت کا نفاذ شر پسندوں کی ہلاکت ہے شریعت کا نفاذ امن رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ یہ گرو نے راشدہ کی صاف ستھری یہ گرو نے راشدہ کی صاف ستھری یہ گرو نے راشدہ کی صاف ستھری اقتدا وجہ آیا کلا پر ہے شریعت کا نبات وجہ آیا ایک کلا ہے شریعت کا امن رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نبات حکمر قوم ملت کا یہ فرض اولی حکمران قوم ملت کا یہ فرض اولی حکمران قوم ملت کا یہ فرض اولی مملکت کی صرف غایت ہے شریعت کا نفاذ مملکت کی صرف غایت ہے شریعت کا نفاذ رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ ہے یہ اربا ارباب حکومت کا بھی فرض الاولی ہے یہ ارباب حکومت کا بھی فرض الاولی ہے یہ ارباب حکومت کا فرض الاولی بلی کی کار عبادت ہے شریعت کا نفاذ بلی کی کار عبادت شریعت کا نفاذ ہم رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ بہبود رفاحت ہے شریعت کا نفات انتشاروں ابو اب طریقے بے پنا طوفان میں انتشاروں ابو اب طریقے بے پنا طوفان میں اب طریقے بے پنا طوفان میں ایک سکو ہے ایک تمانت ہے شریعت کا نفاذ ایک سکو ہے ایک تمانت ہے شریعت کا نفاذ ہم رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ باد بہ و رفاقت ہے شریعت کا نفاذ ہم رحمت کی ضمانت ہے شریعت کا نفاذ باد بہبو بود و رفاحت ہے شریعت